سیدی و سندی محبی و محبوب مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار خاک سمجھا تھا جسے لال بدف شانی کے تیری میں محا گلاب کے پھول کی جس کو کہتے تھے کہ نازکی سے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کی سی ہے پھر حضرت والا ہمارے فرماتے تھے کہ ہتکڑی معلوم ہونے لگی ہے پنکھڑی کی جگہ ایسا تغیر اور زوال آ جاتا ہے مراد ہر بات سے یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ حسن کی کشش حسن بھی نعمت ہے اور حسن کی کشش بھی حقیقت ہے لیکن بدلانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ یہ سب چیزیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان پر اپنی زندگی کو برباد کیا جائے اپنے اصلی مقصد سے ہٹ جایا جائے کیونکہ اصلی مقصود ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو حسن سے بھی دل لگانا کوئی منع نہیں ہے اگر حلال ہو جائز ہو اس سے دل بھی لگاتے ہیں اور اور دوسری نعمتوں سے بھی حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھائے لیکن مقصود نہ بنائے ان کے پیچھے اپنے دین کو ضائع نہ کرے اللہ سے دور نہ ہو جائے اللہ سے غفلت نہ کرے دل دیا غیر کو جس نے بھی ہونا دامک دار دلیا غیر کو جس نے بھی ہونا دانک دار کیونکہ وہ جانے چمن ہارے بیا نکلا کیونکہ وہ جانے چند ہارے بیا نکلا ساری دنیا کی ہونے آئے کو جب بھی جوش جنو چاک کرے نکلا جب ہیں ذلت اور رسوائی ان کے ہاتھ آتی ہے جگہ جگہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں اگر جب وہ حرامش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ان کو محسوس نہیں ہوتا وہ سمجھتے کہ ہم کسی شاہزادی سے دل لگائے ہوئے ہیں اور کھٹک کھٹ ہمارا بیاہ بھی ہو جائے گا اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بیچارے پٹ سے نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں لیکن اس وقت ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا اس وقت ان کی عقل خراب ہو گئی ہوتی ہے اور ساری دنیا کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے کا ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے اور آج آج جو ہے زمانے میں حضرت والا رحمۃ اللہ کا یہی ایک مضمون تھا کہ نگاہ کی جو حفاظت نہیں کرے گا وہ سبھی کچھ کھو بیٹھے گا اور اس پر جتنا بھی آداب آ جائے مصیبتوں کا پریشانیوں کا اور لانتوں کا وہ کتنا بھی آداب آ جائے کم ہے جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نگاہی کی اتنی خرابیاں ہیں کہ اس کی خرابیوں کو دائرۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا ہے دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہے دنیا میں بھی کسی کام کا نہیں رہتا اور آخرت میں آخرت تو کوئی بیٹھتا ہے اللہ منتاو جس نے توبہ کر لیا اللہ کو رو کر منا لیا اور صحیح دن راستے پر آ گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ پھر اس کی آخر تو کہیں جائے گی انشاءاللہ اور اولیاء اللہ کے لوگ جوتے اٹھانے کو اتنا فخر سمجھتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خدمتوں کے لیے دوڑتے ہیں دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتے ہیں ان کو عزت سے سلام کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے دعائیں کراتے ہیں یہ اولیاء اللہ کا زندگی ہے تو ہم سوچیں کہ ہم کس کون سی زندگی پسند کرتے ہیں ذلت اور رسوائی کی یا پھر عزت کی زندگی دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت اور دنیا میں بھی خوف و حضم اللہ کا وعدہ ہے اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم علیہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے قلب کو پرسکون رکھتے ہیں عیش رکھتے ہیں پر قید رکھتے ہیں مست رکھتے ہیں اگرچہ ان کے گرد گرد گرد حالات آتے رہتے ہیں کوئی مسائل آتے رہتے ہیں لیکن دل ان کا مطمئن رہتا ہے خوش رہتا ہے ساری دنیا کی آئی پیدا ہو فیردو ساری دنیا کی فیرد آئی پیدا ہو دیکھو جتنی جو سے جو دو چاد گرے ب ہمارے حضرت میر صاحب لڑے فرماتے تھے ساؤتھ افریقہ میں جہاں کہیں بھی حضرت تعالیٰ کا سفر ہوتا تھا کہیں حضرت تشریف لے جاتے تھے تو بغیر اشتہار کے بغیر خبر کے سینکڑوں گاڑیاں حضرت کے پیچھے پیچھے حضرت کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا اور ایک دفعہ حضرت نے فرمایا حضرت صاحب علیہ سے اور کوئی مہمان وہاں میزبان خصوصی تھے اسے گاوے میں کہیں تنہائی میں جا تنہائی چاہیے تنہائی میں جا کے ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں کسی کو خبر نہ کروں تو صبح صبح سویرے نکلے خاموشی سے لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا کہ راستے میں سے کتنی گاڑیاں جو ہیں قابل کی شکل اختیار کر گئی کتنی گاڑیاں اس کے پیچھے پیچھے کیونکہ ان کو جستجو حضرت کی ایسی محبوبیت ایسی مقبولیت تھی ایسی مقبول حق تھے کہ ساری خط جو ہے سب کی دیوانی جو حضرت والا کے غلام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں عزت دیتے ہیں اور آخرت بھی یقین ان کے ہاتھ میں حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وراض بطول مستقیم انجام مستقیم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ حکم الحکمی صاحب قدرت عظیمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو دوستو کہ آخرت عاقبت انجام متفین کے ہاتھ میں چاہے وہ دنیا ہو چاہے آخرت ہو ہر کام کا انجام پھر متقی کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مرنے کے بعد ہی جو ہے اس کو انجام اس کا اچھا ہوگا بلکہ دنیا میں وہ ہر کام جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انجام تک پہنچا پہنچائے درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے شیخ ملتا ہے جہاں سے بھی میرے

اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی بتاتا بھی رہتا ہے کس کام میں اللہ کی کیا مرضی ہے کیسے چلو کیسے رہو کیسے بولو کیسے اٹھو بیٹھو کیسے معاملہ کرو ہر سانس ہماری تو میری تو تمنا ہے اللہ پاک مجھے اپنے کوشش کی صحبت پاک ایسی میسر فرما دے کہ میری ہر سانس میرے مرشد کی زیر تربیت ہو اللہ پاک کو ایسی صورت بنا دے دوست دنیا کی زندگی جو ہے اس میں حلال نعمتوں کا فائدہ ضرور اٹھاؤ لیکن مقصد کو نہ بھولو اپنے آپ کو سنوار لو کون کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے حضور گندی حالت میں پیش ہونا چاہتا ہے ہر شخص چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اچھی حالت میں پیش ہوں بہت ہی بہترین حالت میں پیش ہوں اور اس کے لیے شہر کی تربیت اکثیر ہے شہری کی تربیت ہے اور کچھ نہیں ہے یہی راستہ اللہ کو پسند ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ہر انسان کو خود ہی اسلام عطا فرما دیتے خود ہی طریقۂ الحام فرما دیتے لیکن اللہ تعالیٰ کو راستہ یہی پسند ہے کہ تم ہمارے پیاروں سے ہمارا پیارا دین سیکھو جیسے پیارے ترین محبوب ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جین حاصل کیا وہ بھی پیارے ہو گئے ان کا اسلام بھی حسین ہو گیا ایسے تابعین نے سیکھا تو ان کا اسلام حسین ہو گیا ان کی صحبت تباہ تابعین نے اٹھائی ان کا اسلام حسین ہو گیا یہ چیز یہ راستہ جو ہے اللہ کو پسند ہی یہی طریقہ ہے قوم ماں صادقین کا تقوا اگر حاصل کرنا ہے اللہ کا پیارا بننا ہے دنیا اور آخرت کو ہاتھ میں لینا ہے اور انجام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہو تو اللہ کے ہو جاؤ اللہ کے ہو جائیں گے تو سب کچھ ہمارا ہوگا سارا نظام گویا ہماری مرضی سے چلتا ہوگا درد ملتا درد کے ہی ماروں پہ درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے شہد ملتا ہے جہاں سے مہربان نکلا آج شہر کی بات کو ہم لوگ اپنے مربی کی باتوں کو دل میں بعض لوگوں کو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے پردے کو کہہ رہے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں اور کسی بھی کام کو منع کرتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وقت یہی یہاں تو یہی بات بتلائی جاتی ہے یہ مت کرو وہ مت کرو یہ مت کرو ہمیں تو آزادی چاہیے ارے یہ آزادی نہیں ہے یہ تو قید ہے نفس و شیطان کی قید ہے ہم لوگ آزادی چاہتے ہیں اور آزاد آزاد ہوتے کہاں جائیں گے نفس و شیطان کی قید میں اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا نفس و شیطان کا ٹھکانا جہنم ہے اور اللہ کی مرضی پر چلیں گے اللہ کی شریعت کی قید میں آ جائیں گے تو سب کچھ آزاد ہم اصل آزاد جب ہوں گے لوگ اعتراض کرتے ہیں شریعت میں یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں کہتے کہ لائی جو آپ نے دوائی نسخہ لکھا ہے یہ کہاں کس کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہاں سے ثابت ہے کہ آپ ہمیں پانچ سو ملی گرام کی ویل دیں گے آپ کے پاس کوئی آیا آج تک ایسے ثابت کیجیے یہ دوا آپ نے لکھی ہے کون سی کتاب میں وہاں تو زبان خاموش ہو جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں کہ بتائیے چہرے کا پردہ کہاں لکھا ہے آنکھوں کا پردہ کہاں لکھا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ آنکھوں سے سب سے پہلے آدمی گرفتار ہوتا ہے آنکھیں دیکھ کر ہی جو ہے دل برباد ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے ایسا نہ ہوتا تو شعرائے مجاز حرام جو ہے وہ آنکھوں کی کتنی کتنی تعریف کرتے ہیں کو تیر و کمان پلکوں کو کیا کیا کہتے ہیں آنکھوں کو کیسے کہتے ہیں یہ کیوں تعریف کرتے ہیں اور اسی سے گرفتار ہوتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ظاہر میں تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے اور جوش جوانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت والا کا شعر ہے جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی حالت پہ یہ شعر ہے کہ جو ان کا انجام ہوتا ہے ہتھوڑے پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے جو حرام عشق لڑاتے ہیں اس کا انجام حضرت نے بتایا ہے کہ آخر میں پاگل ہو جاتے ہیں اور بے چین اور ساری ساری رات جاگتے ہیں اور کوئی کوئی ان کو منہ لگاتا نہیں ہے چیز علت رسوائی ان کی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہتھوڑے پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے ہتورے گرتے ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے آخر نے صحت بھی برباد اور جوانی بھی برباد اور دنیا بھی برباد کام کاج کے بھی نہیں رہتے اس لیے کہ جب لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھتے ہیں آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگتا ہے اور ٹانگوں میں لڑکھڑی پڑ جاتی ہے بینائی کمزور شنوائی کمزور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 یا جو عورتیں پردہ نہیں کرتی چہرہ کھلا چھوڑ دیتی ہیں برقع پردے پردہ برقعے کا نام نہیں ہے بلکہ پردہ تو حیا کا نام ہے کہ ہر چیز عورت کی چھپی ہوئی ہو اور ورنہ منہ کھولے جو چلی جا رہی ہے وہ سینکڑوں لانتیں اللہ اور رسول کی خرید رہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے جو منہ کھول کے چلے گی لوگ اس کو دیکھیں گے جب دیکھیں گے تو وہ بھی وہ بھی ملوم ہوگا دیکھنے والا جہاں اللہ ناظر بھی ملعون ہے بل منظور ابھی منظور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے چاہے عورت مرد کو دیکھ رہی ہے تو وہ بھی دونوں ملعون ہیں اور اگر مرد عورت کو دیکھ رہا ہے وہ بھی ملعون ہے تاکہ ایسے بدماش ہوتے ہیں جو عورت کو برقعے میں نہیں چھوڑتے اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ برقع برقع بھی ڈھیلا ڈھالا ہو اور سیدھا سادہ ہو یہ نہ ہو کہ اس میں لیسیں لگی ہوئی ہیں رنگین اسکار پہنے ہوئے ہیں رنگین بھی کس لیے پہنا چاہتا ہے نفس کی شرارت ہوتی ہے نفس یہ سکھلاتا ہے کہ ذرا تھوڑے سے موڑ بھی بنے رہے ہیں ہم تاکہ لوگ ہم کو جائز نہ سمجھیں ارے ایسی ماڈرن ماڈرنزم کے اوپر لانت بھیجو جو اللہ اور رسول کی لانت لے رہا ہے رنگین بھی مت پہنو کیوں دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا چاہتی ہو ایسے رہو کہ جیسے ہم صاحب فرماتے ہیں رہتے ہیں ہم جہاں میں ہوں جیسے یہاں کوئی نہیں اس طرح رہو کہ بس ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے ہم اللہ کو پہلے جانتے ہیں اس کے بعد مخلوق ہے قصہ جو ہے سنایا تھا کہ اس کو ایک مزاحیہ انداز میں ہمارے دوست سناتے کہ وہ ایک شخص تھا اس نے عشق مجازی کا مریض تھا وہ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا اور ایک عورت آئی لمبی تلنگی اگرچہ اگر سے ہوا تھا لیکن قامت اس کی خوب تھی اور قامت پہ بھی لوگ مرتے ہیں چاہے اندر کچھ بھی ہو تو اس نے اس کی قامت دیکھی اور قامت پہ بھی حضرت کا شیر خوب ہے حضرت نے فرمایا اس کی قامت ہے یا قیامت ہے حضرت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی ایسی چاشنی زبان کی عطا فرمائی ہے ایسے رومانٹک الفاظ ہے کہ پہلا مصرا کیسا رومانٹک ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے لیکن اگلا مصرع جو ہے اس کا فرمایا کہ اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے اس کی شامت نہیں آئے گی جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائے اللہ اور رسول کی لانت جس پر آئے تو اس پر کوئی بھی عذاب آ جائے وہ کم ہے بہرحال وہ اس پہ وہ فدا ہو گیا اس نے کہا ضرور اندر کوئی مال ہیں اور اس کے پیچھے چل گیا اس میں بغیر کیونکہ عقل وقل تو ہوتی نہیں ہے عقل تو غارت ہو جاتی ہے تو جیسی چیز بس میں چڑھ چڑھ گئی ہو یہ بھی گئے پیچھے پیچھے بس میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تو حیدرآباد چاہیے آپ بڑے پھنس گئے چلو گلے چلو دیکھی جائے گی اب وہ چلے چلے جا رہے ہیں اب حیدرآباد پہنچ کے جہاں وہ عورت اتری اس کے پیچھے پیچھے چل دیے پھر سوچا اس کو پٹانے کی کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے تو ادھر ادھر دیکھا اور تو کچھ نظر نہیں آیا ایک گنڈیری والا بچارا کھڑا ہوا تھا اس ایک گنڈیری لے کہ چلو کچھ پٹانے کو کچھ ہو جائے ایک کلو گنڈیری لے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور جہاں دیکھا کہ وہ کوئی ویران سی گلی تھی اس میں کو آگے بڑھ کے اس کو کہا کہ یہ آپ کے لیے گنڈیری توحفہ ہے تو اس نے گنڈیری کو دیکھا اس نامک کو دیکھا پھر اپنا نقاب الٹ کے کہا خود تک تو دانت کوئی نہیں آئے کوئی تو معلوم ہوا کہ قامت دیکھ کے پاگل ہو گیا تو اس لیے فرماتے تھے کہ برقع دیکھ کے بھی باز بدماش میں اس کے نقوش کو جو ہے نوٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ مرنے لگتے ہیں جب کھلا مال نہ ملا تو بدمال مر رہے ہیں اور اندر جو ہے وہی کچھ ہے جو ہمارے پیٹ میں ہے وہی اس کے پیٹ میں چیز کی مولانا رومی کا شیر بھی رس سنا دیتے اے بتا خوش قامت کے زیر چادر چون چونکال کنی مادر مادر باشد اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دیکھو دنیا تھوڑے دن کی ہے اس کو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق صدق دل سے مان لے اور اس پر چلے بس وہ کامیاب ہے باقی سب ناکام ہے جس کو حضرت نے پہلے شعر میں فرما دیا جو تیری بز میں محبت سے گرے نکلا جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا اس کی زندگی میں لازمن ایسی پریشانی آئیں گی جو چین سے رہ نہیں سکے نارے شہبت میں نظر آئے اندھیرے دل کو بد میں نظر آئے میرے دل کو نور تفوا دل مومن میں درف شان کلا نور تفوا دل مومن میں درف شان کلا دت کے ہوئی اہل محبت کی باد مو دت کے ہوئی اہل محبت یہ مہابط کشنا آگر جسے لال بدت شانکلا پاد لال بد شام کلا باغ محبت کے ہوئی اہل محبت کی شنا باغ محبت کے ہوئی ہے محبت کی شنا خاک سمجھا تھا جسے لائے بدخشان گلا خوش جو تھا پیر ہوگا کے سد پے سد پہ حامی لے سرگ ہوا ریل تین نکلا حامی لے سرگ ہوا ریل تین جو ایمان موروثی اور استدلالی ہوا ہوتا تھا کسی اللہ والے کے سبقے میں وہ ذوقی اور حالی اور وجدانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اللہ والے کے درد دل سے اس کے دل میں درد منتقل ہو جاتا ہے صاحب درد ہو جاتا ہے اس کا ایمان ذوقی ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنے ایمان کا ذائقہ بھی خود چڑھنے لگتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منت کہا مقافتی یدید حلاوت فی قلبی کہ اس کے قلب میں ہم حلاوت ایمانی کو کھول دیتے ہیں حلاوت ایمانی اس کو مل جاتی ہے موجود ہوتی ہے اس کے دل جو گناہوں سے بچتا ہے خاص طور سے نگاہوں کی حفاظت پر یہ وعدہ ہے کہ جو نامحرم کو نہ دیکھے اور بیری لڑکوں کو نہ دیکھے اس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرتا ہے میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا یزید و حلاوت قلبی حضرت فرما دیتے ہیں ہاں، یدیدوں کا لفظ ہے کہ وہ موجود ہوتی ہے حلاوت ایمان یہ محسوسات کی باتیں نہیں ہے کہ محسوس کرے گا بلکہ حلاوت ایمانی یقیناً لے گا ایمان ذوقی مطلب اس کا ذائقہ چکھ لیتا ہے کہ اس کا حال بن جاتا ہے اور ذوقی حالی اور وجدانی جو اس کو پا جاتا ہے وجان کے معنی پا جانا اور اس کو پا جاتا ہے گویا اس کو اللہ اللہ کو پا جاتا ہے سے دلنا آئے اس قطرے محبت کا آئے اس قطرے دریائے محبت کا حسن جس کو سمجھا تھا کہ پتلا ہے نکلا جس کو سمجھا تھا کہ سمجھا جی سے پارتم جاتا جی سے جا میں اپل دام میں پپ میں اس کے نکلا دام پبل میس گے بل تانکلا کال چن جاتے جانے کا چنجا جو لوگ رکاوٹ سمجھتے ہیں وہ تو خود ان کی اپنی آنکھوں میں کاٹا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے آزاد میں ہوتا ہے سمجھتے تو اللہ کو ہم بھی سمجھتے اللہ تعالیٰ اس آزاد سے ہم سب کی حفاظت کرتے سمجھا جیسے جہاں میں اکثر دام میں پپ میں اس کے گل گلا دن میں میں اس کے گولی سانگلا والا رحمۃ اللہ علیہ نے چار اعمال جو بیان فرمائے مشہور ہیں اللہ والا بننے کے لیے چار اعمال ولی اللہ بنانے والے چار اعمال ان میں سر سہر یہی بات بیان فرمائی ہے آج ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے بال اقربا دوست جو ہے ان کو ہم نے سنا تو ان کے بہت اولاد معلوم ہوئی تو وہی دیکھو یہ اشعار سننا سنانا بیان پیری مریدی مجلس کرنا یہ اس سب کا مقصد کیا ہے صرف بیٹھ کے واہ واہ کرنا سبحان اللہ کرنا یا بہت اچھا بیان ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ سمجھ سمجھ دینا کہ بس اب ہم تو نازی ہو گئے نجات پا گئے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں راسک ہو جائے اور پھر جو عام کیونکہ محبت اطاعت کو آسان بنا جس کی محبت دل میں ہوتی ہے انسان اس کی اطاعت ذوق و شوق اور پابندی سے اور اہتمام سے کرتا ہے اس سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی محبت مجھ میں بھی اور جتنے داعی ہیں سب کے اپنے اندر بھی پیدا ہو اور آنے والے اور سننے والوں کے دل میں بھی پیدا ہو جائے محبت راسخ ہو جائے پھر کیا ہوگا کہ جو جو شریعت کا حکم سامنے آئے گا فوراً اس محبت کے سبقے میں اس کا سر جھک جائے گا اس کو فوراً بجا لائے گا اس حکم کو تو اس سب بیٹھنے بیٹھنے کا مقصد ہی اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے اللہ کی محبت ہر عمل کا سرتاج ہے اور یہ بے شک اس محبت کے سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے لیکن اگر اعمال ہی ہمارے جو اس محبت کو پانے کا ذریعہ ہے اور جو اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے اگر وہی ہمارے گڑبڑ نکلے تو دوستوں کتنی پریشانی کی بات ہے وہ روم میں حشد پچاس ہزار ہزار برس کا دن ہوگا اور نمازیں ہماری صحیح نہ ہوئی تلاوت ہماری صحیح نہ ہوئی تو کتنے خطرے کی بات ہے دوست اس لیے بھائی اس اس کام کو ہر ہر میرا میرے مجھ سے جو نیک گمان رکھتے ہیں اور مجھ سے جو متعلق ہیں خصوصاً چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں سب سے پہلے اس کام کو اس قدر اہمیت دیں جیسے کوئی خدا نخواستہ خدا نخواستہ کینسر میں مبتلا ہو جائے کس اہتمام کے ساتھ وہ دوڑے لگائے گا اسپتالوں کے چکر لگائے گا ڈھائی ڈھائی گھنٹے تین تین گھنٹے لائن میں لگ کے دوڑ دھوپ کر کے اور علاج کراتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ وہ ایک دن جو یوم محشر کا ہے پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے کتنا سخت دن ہوگا اور اس کے بعد کتنی آگے گھاٹیاں ہیں قبر ہی سے گھاٹی شروع ہو جاتی ہے تو دوستو اس کو معمولی نہ سمجھے اور اس کو خوب اہمیت کے ساتھ اور خوب توجہ کے ساتھ جتنی بھی محنت ہو سکے اور جتنا بھی اگر جان بھی پلانی پڑ جائے تو بھائی ہمیں جو ہے جن کا پرانے پاک صحیح ہے اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں اور جن کے اولاد ہیں وہ تو بالکل بازی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نماز بھی جس کی وجہ سے درست نہیں ہوگی اور ابھی جیسے ہم نے بتایا پہلے بھی حضرت سے ہم نے سنا کہ دیکھو جو سنا ہے سبحان اللہ وبی وہ بھی و کا قسم کا وہ تالا جدو کا یہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں تالا کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک زبر سے زائد مقدار کھینچنا ضروری ہے ورنہ اس کا مطلب بدل جائے گا جیسے و تعال اگر عربی میں زبر استعمال کریں و تالا تالا کے معنی ادھر آؤ تو نوز باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہ آپ ادھر آئیے اس قدر یعنی غلط معنی اس کے ہو جاتے ہیں تو اس کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے بتا تارایا لڑا جدو کا بہت کھینچیں گے بھی نہیں اور زبر کی مقدار چھوٹا بھی نہیں کریں گے اس میں بہت احتیاط ہے اسی طرح معلوم نہیں کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہیں تو اس کا طریقہ حضرت نے یہی فرمایا کہ بھائی پندرہ بیس منٹ روزانہ جو ہے اہتمام کے ساتھ کسی ماہر استاد سے اس کو سیکھا جائے تو دو زیادہ عرصہ نہیں لگتا دو ڈھائی مہینے میں ساری عمر کے لیے قرآن پاک ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے میرا کلام سیکھنے کے لیے محنت جب تک وہ سیکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پیار کی نظر سے دیکھیں گے کہ میرا بندہ میرے کلام کو اچھا پڑھنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے تو بھائی یہ یہ بہت فکر کی بات ہے اور دین سیکھنا ہے یہ سارا بیٹھنا یہاں جو ہے جمع ہونا یا سننا یہ سب اسی لیے ہے جو بتا دیا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں راسک ہو جائے تاکہ اس محبت کے میں اطاعت آسان ہو جائے نجات تو اعمال سے ہوگی نجات تو اللہ کے فضل سے ہوگی لیکن اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ان اعمال پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اس لیے اس کام میں ہم میں سے کوئی بھی میں بھی میرے دوست کی خاص طور سے ورنہ ہے تو یہ ہر مسلمان کے لیے ہے اللہ کا کلام کو صحیح طریقے سے سیکھ کر پڑھنا ہے اس سے ہم سب ارادہ پکا کریں اور اس کو اچھا کریں جس کا اچھا ہے اس کو اور اچھا کرنے کی فکر رہنی چاہیے راہی تراشوں میں خراش تاز آخر تمہیں مباش آخری سانس تک اپنے اپنے اسلام کو حسین کرنے کی کوشش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو حتیٰ کہ اپنے اللہ سے ملاقات ہو جائے خزائن الحدیث میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث مبارکہ کی الہام تشریحات پر کا مجموعہ یہ ہے خزائن الحدیث اس کا نام ہے اللہ منی اصل کا شوقن علاج قاری کا من غیر مغرتن ولا فتنتن مغلہ ترجمہ اے اللہ میں آپ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں جو مضر نہ ہو اور اس سے کوئی گمراہی کا فتنہ پیدا نہ ہو مولانا روحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا غم ہمیشہ گرم رہتا ہے مولانا روحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا غم ہمیشہ گرم رہتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے سارے ہنگامے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں آج جو بچہ ہے کل دلہا بنا پھر بابا ہو گیا پھر دادا ہو گیا پھر قبر میں لیٹ گیا سب ہنگامے سب ہو گئے لی سبب ہنگامہ پارشد کل خطر ہے سبب ہنگامہ شد کل شد کل حدر باشدی ہنگامہ ہر دم گرم تر بس اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہنگامہ ہر دم گرم تر رہتا ہے باقی سارے ہنگامے پانی ہیں شادی بیاہ کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں پھر بچوں کی پیدائش پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں کل کو کمی ہو رہی ہے جن کے ہاتھوں سے آؤ بھگت ہو رہی تھی انہیں ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں جس بیوی کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے اس بیوی کے دانت ٹوٹ گئے اور آنکھوں پر بارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا کمر جھک گئی تو نازکی اس کی کمر کی کہاں گئی بس یہی ہے دنیا یہاں کی ہر چیز پانی ہے اس لیے دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے یہاں یہی یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ اس بات کا سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصود کو نہ بھولیں ورنہ بیوی سے دل لگانا محبت کی باتیں کرنا اس کے حقوق ادا کرنا یہ سب ثواب ہے اجر و ثواب بھی ہے اور اللہ تعالی کی رضا کا ذریعہ بھی ہے اس لیے دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے ایک وقت ہے کہ بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بابا بن جاتا ہے پھر دادا بن جاتا ہے اور بعض لوگ پردادا بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے اس لیے یہ دعا کیجیے اللہ شوا یا اللہ میں آپ سے ملاقات پر شوق قلب مانگتا ہوں یہ مطلوب نبوت ہے دنیا والے مرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہائے میرا مکان ہائے میری کار ہائے میری شاندار مسجد ہائے یہ کون لے گا یہ کہاں جائے گا اور اللہ والے کس طرح مرتے ہیں شوقن علاج اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف لے کر جاتے ہیں مگر وہ طلب ایسی ہے جو مطلوب بشرط شے ہے غیر ذرا مزے کرتے اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق دے مگر وہ ایسا ہو جو مضر نہ ہو ایسا نہ ہو کہ شوق میں ہم بیمار ہو جائیں یا دماغی توازن کھو بیٹھے ایسا شوق ہو جو ہمارے جسم کو نقصان نہ دے وہ فتنت مضلہ دن اور دوسروں کو بھی نقصان نہ دے یعنی اس سے کوئی فتنہ گمراہی کا پیدا نہ ہو اور فتنہ یا گمراہی کیسے پیدا ہوگا کہ ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ آپ کہاں ملیں گے اور سب بیوی بچوں اور کاروبار کو چھوڑ کر جنگل کو نکل گئے تو یہ دوسروں کے لیے بھی فتنہ ہے یہ غلبہ شوق میں زیادہ آلودہ شوق ہو کر کوئی بدعت ایجاد کر دی جو شریعت میں جائز نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو مثلا غلبہ شوق میں گانے بجانے لگے جیسا کہ آج کل عام رواج ہو گیا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ بھی ایک آزاد ہے کہ نعتوں کے ساتھ گانے باجے بج رہے ہیں اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ جس پر اللہ کے غضب اور لانت ہوتی ہے اس کو اسی کو اللہ کے رسول کے نام کے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے یا اللہ کے عذاب اور غصے کو دعوت دینے کی مترادف ہے اللہ تعالیٰ سلیم اللہ بعض لوگ موبائلوں کے اندر بھی ایسی نعتیں لگا لیتے ہیں اس میں آج کل ایک اور رواج ہو گیا ہے اس سے بچنا ہی چاہیے بچنا اچھا ہے کہ وہ پیچھے عورت میں ایسی آواز نکالتے ہیں اس سے بھی سال کی آواز محسوس ہوتی ہے اس کی ضرورت ہی کیا ہے سیدھی سادی گھر کی رکھو اور بہت سے لوگ موبائل میں گانوں کی ٹون لگا دیتے ہیں یا بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ کمپنی والے زبردستی لگا دیتے ہیں تو چاہیے کہ ان کو خوب شکایت کی جائے اگر پیسہ بھی خرچ ہو تو کیا ہے دین سے تین کے لیے ہے جب وہ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اس کو ناپسند کر رہا ہے کہ ہم زبردستی اس میں گانے کی ٹون پہنچ دیتے ہیں تو ان کی خوب شکایت کرو تاکہ وہ اس سے جو ہے اپنے کیونکہ ہر کمپنی والے تو اپنی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں اور جب دیکھیں گے کہ لوگ پسند نہیں کر رہے فوراً کیسا بدلنے کے ان کی بدل جاتی ہے اب ایک دفعہ اسکول گئے تو ان کو کوئی کسی وجہ سے ان کو شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو جو جو لوگ ہم سے مانگتے ہیں ہم تو وہ دیتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار ہے لوگ ہم سے گانا بجانا مانگیں گے ہم گانا بجانا دیں گے اخبار میں ایک دفعہ ایسا دیکھا کہ ایک طرف بالکل آیتیں لکھی کہ کاغذ کے اوپر اور اس کے پیچھے تصویر ہم نے تو اللہ کا شکر ہے ہاں برس ہو گئے اخبار چھوڑ دیا تصویر والا بعد میں اسلام اخبار آ گیا تو وہ پڑھنے لگے اب تو دوسرے ذرائع سے خبریں اتنی مل جاتی ہیں جو کافی ہوتی ہیں ضرورت بھی نہیں پڑتی تو اس وقت ہم نے ان کو فون کر کے شکایت کی بلکہ ان کی کمپلین بھی کری کئی جگہ تو پریزیڈنٹ کو بھی کی پرائم منسٹر کو بھی کی ٹی سی ایس سے بھیجا ان کو لیکن جب ان کا جواب آیا اخبار والوں کا تو انہوں نے یہی کہا کہ لوگ ہم سے ہی مانگتے ہمارے تو مختلف لوگ ہیں کوئی آیتیں مانگتا ہے کوئی دینی مضامین مانگتا ہے کوئی گانے بجانے مانگتا ہے کوئی فلمی سن پڑھنا چاہتا ہے کوئی کہانیاں ناولیں پڑھنا چاہتا ہے ہم تو سب دیں گے تو یہ ہمارے اوپر ہے وہ ہے نا ابھی سے بعد میں یہ ہے نا بہرحال اللہ تعالیٰ معاف میں الفاظ یہی ہے لیکن آج کا فرق ہے کہ مطلب اس کا مفہوم یہ سے پاک کا کہ تمہارے عمال یعنی حکام جو ہیں تمہارے اعمال ہیں جیسے اعمال کرو گے ویسے تمہارے حکام سر پر آئیں گے اسی طرح جیسے جو کچھ عوام طلب کریں گے وہی کچھ جو ہے وہ ہم کو دیا جائے گا تو وہ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم تو چھاپیں گے کیونکہ آپ لوگ یہی مانگتے ہیں تو ہمارے اوپر ہے تو کمپنیوں میں شکایت کرو کہ آپ نے کیوں زبردستی ہمارے پہ گانا لگایا ہے وہ خوب شکایت کرو چاہے سو روپئے بھی خرچ ہو جائے فون کر کر کے ان کا دماغ کھا جاؤ کیوں زبردستی ایسا کرتے ہیں یہ حقوق کے بھی خلاف ہے یہ جو یہاں بہت زیادہ جہالت ہے بیرون ملک میں ایسی کوئی جہالت نہیں ہے کوئی کام کسی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا یہ اسلامی معاشرے کے اندر ہم لوگ خود برداشت کر رہے ہیں جبھی وہ پچھڑے چلے جا رہے ہیں ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں بلکہ شیر مانگ رہے ہیں تو وہ سوا شیر دے رہے ہیں تو اسی طرح موبائل کے اندر جو گھنٹیاں لگاتے ہیں وہ اس میں سادہ والی گھنٹی لگاؤ بہت دفعہ مسجد کے اندر اتنا دل خراب ہو جاتا ہے کسی اب انسان نے چلو بھول گیا موبائل کو سائلنٹ پہ کرنا یا بند کرنا وہ تو چلو بھول بھول تو معاف ہے لیکن اہتمام تو خوب کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میں گانوں کی ٹون لگی ہوئی ہوتی ہے اور پوری مسجد میں گانا گانے کی آواز سنائی گئی یہ اللہ کو عذاب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے موبائلوں کے اندر بھی سارا گھنٹی لگاؤ اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو کوشش کرو کہ بند بند کر دو تو حضرت فرمائے کہ ایسا غلبہ جو یا غلبہ شوق میں زیادہ آلودہ شوق ہو کر کوئی بدرت ایجاد کر دی جو شریعت میں جائز نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو مثلا غلبہ شوق میں گانے بجانے لگے تو ایسا شوق فتنہ بن گیا گمراہی کا سبب بن گیا دیکھیے یہ کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ شوق ملاقات الہی کو مقید کر دیا کہ ایسا شوق عطا ہو جو ہمارے لیے بھی مضر نہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی مضر اور گمراہی کا باعث نہ ہو یہ ہوئی ہوتی ہے عارف کی نظر کہاں کہاں تک پہنچ کتنی بہترین تشریح نے اس کی فرمائی اور نہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کا شوق تو اچھی چیز ہے اس کے اندر فتنے اور مجھے کا کیا کام ہے لیکن دیکھو یہ ہوتی ہے آئے دن کی نظر اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا کر لو مختصر سی رہی دعا جو ہے اس کو خوب اہتمام کرنا چاہیے دعا کا معمول بنانا چاہیے اور دعا ہو مختلف عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے ہر عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب بھی بڑھتا ہے اور مانگنے سے ضرور ملتا ہے اگر پورا ہوتا نظر نہ آتا ہو بعض اوقات کوئی چیز اللہ دے دیتے ہیں بعض اوقات اس کی جگہ کوئی دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے جائز چیز تو اللہ تعالیٰ اس کی مسلحت پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرے بندے کا فائدہ کس چیز میں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں وہ نہیں دیتے تو آخرت میں اس کا خوب اجر اتنا رکھ دیتے ہیں یا کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں غرض دعا مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو حتیٰ کہ اللہ کے حضور مانگتے مانگتے پہنچ جاؤ ہمارے مولانا سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محبت تو دل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے اللہ کی محبت کی مانگتے مانگتے چلے جب رجسٹر میں تو نام آ جائے گا کہ ہم سے اپنی محبت مانگتا تھا ہمیں اللہ اللہ کرم لا يا قيوم یا اللہ جو کچھ کر دیا آپ نے محض اپنے فضل سے قبول یا اللہ ہم سب کو دین کی محنت کی عطا فرمائی یا اللہ دین کو سیکھنے کی فرمائی اے اللہ اللہ ہماری نمازوں کو درست فرما دیے اللہ ہماری تمام عبادات کو درست فرما دی اللہ اپنے فضل سے قبول بھی فرما لیجیے اس لائق تو نہیں ہے اللہ لیکن آپ اپنا فضل و کرم فرما دیں تو بات بن جائے گی اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں اللہ بیماروں کو شبائے کام آج مستقبل اور سے دوست میں سے بیمار ہیں وہ بیماری ایک چلی ہے وبا چکن گونیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اور جتنی بھی مہلک بیماریاں ہیں اللہ باغ اپنے کرم سے اللہ سب بیماریوں کو دور کر پانا عطا فرمائے اے اللہ ہمارے مرشد کو بھی جزائے جزی عطا فرما اے اللہ ہم کو صحت کا اپنا جلا مسترد عطا فرما اے اللہ ہم مبارک حقوق پر خط عطا فرما اے اللہ دین کا عظیم الشان شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما اے اللہ ہم کو اپنے مرشدین کی کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرما اللہ ہم ہمارے بزرگوں کے دین پر فرما دے اللہ سید رکاوت سننا عطا فرما دے اے اللہ جو روزی کی تنگی میں پریشان ہے اللہ ان کے رشتہ کو برکت عطا فرما آسان حلال و بابت سے اس مصیب فرما اور جو بھی مقاصد حسنا ہے بھائیوں کے بہنوں کے دل اللہ پاک اپنے کرم سے پورے فرما دے نیک سوال رشتے عطا فرما دے نیک سوال اولاد سے نماز وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم God